ہجرت مکہ سے غار سور تک ان تمام مخالفتوں کے باوجود اسلام کا دھارا نہ تھما تو کفار قریش کے سرداروں نے دار الندوہ میں جمع ہو کر مجلس شعرا منعقد کی دار الندوہ قریش کا پارلیمنٹ تھا کلاب کا نامور بیٹا قسیس کا بانی تھا جب کوئی ضروری مشورہ کرنا ہوتا تو سرداران قریش یہاں جمع ہو کر گفتگو کرتے دار الندوہ میں قریش کا اجتماع اس کی دلیل تھا کہ کوئی بڑا مارکہ در پیش ہے اور کسی اہم مسئلے پر گفت و شنید ہو رہی ہے شاید اسی کے زمانے سے لے کر اب تک شیو کے قبائل کا اتنا بڑا اجتماع دار الندوہ میں نہ ہوا تھا لوگ ذمہ داری کے شدید احساس کے ساتھ یہاں آئے تھے ان نادانوں کے خیال میں اس کے سب سے بڑے دشمن کے خلاف یہ مشورت تھی قریش کی قومی عظمت اور آبائی دین کی زندگی اور موت کا آج فیصلہ ہونے والا تھا اسلام کے مٹانے کے لیے یہ منعقد ہوئی تھی شیو کے قریش جہاندیدہ تجربہ کار جری اور بے باغ تلوار کے دھنی رز مارائیوں کے ہیرو جو اپنی بات پر آ جائیں تو شراب نوشی کی محفلوں کو ذرا سی دیر میں قتل گاہ بنا ڈالے سروں پر امام اور اقال برمی ابائیں قبائیں کرتے یمنی چادریں کسی کسی کے پاس ریشمی ہلدا بھی تھا بہت دیر کی رد و قدا کے بعد یہ بات طے پائی کہ جس طرح ہو سکے محمد ابن عبداللہ کا کام تمام کر دینا چاہیے وہ ختم ہو گئے تو پھر ان کا دین بھی آپ ہی آپ فنا ہو جائے گا اور ان کے ساتھ ہی بے سردار فوج کی مانند رہ جائیں گے ان کی ہمتیں اپنے پیشوا کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد خود بخود ٹوٹ جائیں گی ان کی ہمت بنانے والا ہی کوئی نہ رہے یہ محمد کا فیض صحبت اور ان کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے جو یہ مسلمان موت سے کھیلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں محمد ہی نہ رہے تو یہ بیچارے خود شکست مان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بات طے ہونی باقی رہی کہ اس تجویز کو عملی جامع آخر کس طرح پہنایا جائے محمد ابن عبداللہ کے گلے میں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ایک مکان میں قید کر کے مکان کے دروازوں اور روشن دانوں کو مٹی سے بند کر دو یہاں تک کہ زہر و نابغا کی طرح وہ اپنی موت مر جائے چند لوگوں نے ہم آواز ہو کر کہا یہ تدبیر کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتی یہ قبر چھپ نہیں سکتی کسی نہ کسی طرح پھیل کر رہے گی مسلمانوں کو اپنے پیغمبر سے جتنی عقیدت ہے وہ سب کو معلوم ہے جب ان کو اس واقعے کی خبر ہوگی تو محمد ابن عبداللہ کو چھڑا لیں گے اور طاقت پا کر ہم کو بھی مٹا دیں گے ایک بوڑھے نجدی نے جو اس مشورت میں شریک تھا کہا تو پھر ایو یہ تدبیر مناسب ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو ایک تیز مزاج اور کڑوے دل سرکش اونٹ پر بٹھا کر شہر سے باہر نکال دیں وہ کہیں بھی جائے چاہے مرے چاہے جیے ایک دوسرا شخص سوچ کر بولا بھائیوں یہ تدبیر بھی چلتی نظر نہیں آتی بلکہ شاید الٹی پڑے گی کیا تم لوگوں نے محمد کی دلکش باتوں کو فراموش کر دیا وہ جس سے بھی باتیں کرتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے اس لیے یہ شخص جہاں بھی جائے گا وہاں کے لوگ اسی کے ہو جائیں گے شیخ النجد کے جواب پر سب خاموش ہو گئے سوچو بچار ہونے لگا کسی فیصلے پر پہنچے بغیر ایان قریش محفل سے اٹھنے کے لیے تیار نہ تھے بہت دیر تک غور و فکر ہوتا رہا ہر شخص اپنے خیال و فکر کے مطابق عقل دوڑانے لگا شیخ النجد کے اعتراضات نے سب کو محتاط بنا دیا تھا کہ خوب سوچ سمجھ کر بات منہ سے نکالنی چاہیے آخر کار ابو جہل کے سر کو جمبش ہوئی ہلے اور زبان قینچی کی طرح چلنے لگی سب لوگ نہایت توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگے ایوہ سنادید محمد ابن عبداللہ جب تک قتل نہ ہو جائیں گے یہ فتنہ ہمارا پیچھا نہ چھوڑے گا مگر ان کے قتل پر ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے بنی ہاشم انتقام لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی ہے مکہ کے ہر مشہور اور معزز قبیلے سے ایک ایک جوان مرد منتخب کیا جائے یہ سب لوگ رات کے اندھیرے میں محمد کے گھر کا محاصرہ کر لیں اور جب وہ صبح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو سب بہادر ایک ساتھ اس پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے اس طرح محمد کا خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا اور پھر اتنے بہت سے انتقام کی بنی ہاشم کو ہمت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مشیروں کی پیشانیاں فرت مسرت سے چمک اٹھی سب نے ابو جہل کی تجویز کو سراہا کہ یہ تدبیر نہایت مناسب اور ہر آئینہ قابل عمل ہے ابو جہل کی فراست اور ہوش مندی کی داد دی کہ اس نے کس قدر کامیاب تجویز اور کارگر پیش کی ہے پیر نجد جو اب تک بہت سی تجویزوں پر تنقید کر چکا تھا خاموش ہو گیا اس سکوت میں رضامندی پنہا تھی یعنی یہ کہ ابو جہل نے چلنے والی بات کہی ہے اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے معقول ترین تجویز بہترین مشورہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منصوبوں کی اطلاع وہی کے ذریعے اپنے سچے رسول برگزیدہ نبی اور انسانیت کے محسن اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کافر سمجھتے تھے کہ ہم نے انتہائی رازداری کے ساتھ مشورہ کیا ہے کسی مسلمان کو اس کی خبر ہی نہیں ہو سکتی دار الندوہ کے آس پاس پہرے بٹھا دیے گئے تھے کہ کوئی اپنا پرایا ادھر آنے نہ پائے چند معتبر لوگ اس اسکیم کے رازدار تھے بعض کافروں نے اپنے خاص گھر کے لوگوں کو بھی یہ بھید نہیں بتایا اس لیے کہ منہ سے نکلتے ہی بات پرائی ہو جاتی ہے رازداری کی تعریف ہی یہ ہے کہ کسی شخص پر بھی ظاہر نہ کیا جائے ایسی حالت میں اپنے جان جگر پر بھی اعتماد کرنا قطرے سے خالی نہیں ہوتا کفار قریش مسرور تھے ابو جہل کے مشورے پر انہیں ناز تھا ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آئی تھی اور اس حقیقت کا خطرہ بھی ان باطنوں کے دلوں پر نہ گزرا تھا کہ نبوت کا خدا کی ذات سے کیا تعلق ہے اور جس خدا نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا ہے وہ اس کی حفاظت سے بے قبر نہیں ہے الہام و وحی کی حقیقت ہی سے وہ لوگ نہ واقف تھے و حبل کے پوجنے والوں کو اس بات کا پتا ہی نہ تھا کہ اللہ تعالی جو دلوں کے قطروں سے آگاہ ہے اور جس کی مشیت اور قدرت تمام عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے اپنے برگزیدہ بندوں پر چھپی ہوئی باتیں اور پیش آنے والے واقعات قبل از وقت ظاہر کر سکتا ہے ان ظالموں کو تو بس یہ نظر آتا تھا کہ محمد عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی طرح وہ کھاتا پیتا اور سوتا جاگتا ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم قریشیوں کی مانند بازاروں میں بھی اسے جانا پڑتا ہے انسان کی فطری حالات میں وہ ہم ہی جیسا ہے انہیں نہ تھی کہ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم یقیناً انسان ہے اللہ کا بندہ ہے مگر کیسا بندہ رحمت اللہ عالمین سراج منیر روف الرحیم محبت وہی اس کی یہ شان ہے کہ جس انسان کے لیے وہ جنت کی خوشخبری اپنے زبان حق سے بیان فرما دے اس پر جنت واجب ہو جائے اللہ تعالیٰ نے حقائق و معنی کے کے لیے اس کا سینہ کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا براہ راست تعلق ہے ہاں ہاں وہ سوتا مگر اس کا دل جاگتا رہتا ہے مکہ کے بام و درا اور صحرا کے ببولوں اور کھجوروں کو جو آنکھ دیتی ہے اس کے سامنے اسرار فطرت اور رموز قدرت کے صحیفے بھی کھلے ہوئے ہیں اس کے ذکر کو خود اللہ نے بلند فرمایا ہے دنیا کی تمام طاقتیں بھی اسے نیچا نہیں کر سکتی محمد ابن عبداللہ سے در حقیقت خدا سے جنگ ہے اور خدا پر کوئی طاقت فتح نہیں پا سکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصرت و ظفر مقدر ہو چکی تھی تم کافروں کی تمام تدبیریں میں مل جائیں گی مت غرور کرو اپنی کثرت تعداد پر محمد کی ذات روشن چراغ ہے جسے انقلاب کا کوئی جھونکا بھی بجھا نہیں سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا زاد بھائی اور جانثار صحابی حضرت علی بن ابی طالب سے فرمایا تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو کسی قسم کی فکر اور اندیشہ نہ کرو تمہارا بال بے کا بھی کوئی نہ کر سکے گا بڑا شدید امتحان تھا محمد کے بستر پر آج سونا گویا تلواروں کے سائے میں سونا تھا یہ موت اور ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی مدینہ میں غار سور سے مختصر مگر مقدس ترین قافلہ یسرب کی سمت روانہ ہوا ابو بکر کی اونٹنیوں نے خوب تیزی دکھائی جیسے وہ اسی دن کے لیے پرورش کی گئی تھی شبانہ روز سفر کرتے ٹھہرنا بہت کم تھا دشمن کا ہر وقت خطرہ لگا تھا جو کافر مسلمانوں کا پیچھا کر کے حبش پہنچے تھے ان کا اپنے ملک میں تعقب کرنا حیرت انگیز نہ تھا کپار قریش تمام راستوں کے پیچ و خم سے واقف تھے پڑاؤ منزلیں نخلستان گھاٹیاں ٹیلے کمین گاہیں آبادیاں سبزہ زار چٹیل میدان غرض سرزمین حجاز کا طول و عرض ان کی نگاہ میں تھا وہ بڑے اچھے شتربان اور شہ سوار تھے ان راستوں میں ان کی خدا خانیاں اب تک گونج رہی تھی خطرے کی بات ہی تھی کہ نہ جانے کب اور کس منزل میں کافروں سے تصادم ہو جائے ہر لمحہ چوکس رہنے کی ضرورت تھی کفار خریش کے ملال کی کوئی انتہا نہ تھی وہ پچھتا ہاتھ ملتے اور افسوس کرتے کہ محمد ابن عبداللہ یہاں سے بچ کر نکل گئے انہوں نے اشتہار دیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام میں سو اونٹ دیے جائیں گے یہ بڑے سے بڑا انعام تھا جو اہل مکہ دے سکتے تھے ایک اونٹ ہی ان کے لیے بہت کچھ تھا اور یہاں تو سو اونٹوں کے انعام کا وعدہ تھا قریش کی طرف سے یہ شاہانہ پیشکش تھی اور سیرا نشینوں شتر بانوں اور قانوا بدوشوں کے لیے سب سے بڑا انعام جاشم کے بہادر بیٹے سوراخا کے منہ میں پانی بھرایا ایک دو نہیں پورے سو اونٹ انعام میں ملیں گے اور کام صرف اتنا کہ محمد اور ابو بکر میں سے کسی ایک کو گرفتار کر کے مکہ لے آنا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کوئی خطرناک مہم نہیں ہے لاؤ کوشش کر کے دیکھوں تقدیر آزمائی کروں محمد کے ساتھ کوئی فوج نہیں بہت سے بہت دو چار آدمی ہوں گے مجھے لوگ مل گئے تو ان پر قابو پالوں گا میں نے بہت سے پرقطر مار کے دیکھے ہیں ان امیدوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر مکہ سے روانہ ہوا نوجوانی آغاز شباب اور پھر گراں قدر انعام کی تما یہ نشہ دو آتشہ تھا جس کی ترنگ میں وہ سرپٹ گھوڑا دوڑائے چلا گیا یہاں جا وہاں جا اس طرف گیا اس طرف پہنچا کہیں راہ گیر شتربان اور چرواہے مل جاتے تو ان سے پوچھتا کہ تم نے یسرف کی طرف دو چار آدمیوں کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا لوگ جواب دیتے کہ یسرف کی سم تو مکہ سے قافلے آتے جاتے ہی رہتے ہیں اس میں کیا معلوم کہ جن آدمیوں کو تم پوچھ رہے ہو وہ بھی ان قافلوں میں تھے یا نہیں سراقہ ہلیا اور نشان بتاتا کہ بھائیوں میں جس آدمی کو پوچھ رہا ہوں وہ لاکھوں میں بھی نہیں چھپ سکتا شرافت اور زبائی اس کے تیوروں سے برستی ہے وہ شخص ہمارا دشمن سے ہی مگر سچی بات یہ ہے کہ اس کا چہرہ صورت سے زیادہ روشن اور تابناک ہے ہسمکھ خوش منظر وجیح دلکش انداز بہت سے لوگ باہر سے مکے میں آئے اور بس اس کا چہرہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے محمد ہے اس کا نام صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب میں اس نام کا ایک آدمی بھی نہ ملے گا پکے ارادے کے ساتھ گھر سے نکلا تھا اس نے ناکامی کے بعد بھی جستجو سے ہاتھ نہ اٹھایا یہاں تک کہ ایک دن دور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اونٹنی پر بیٹھے ہوئے نظر آ گئے خوشی کے مارے اس کا دل بلیوں چھلنے لگا اس کی آنکھوں میں خوشی کے جذبات جھومنے لگے ہرس خوب کھلکھلا کر ہنسنے لگی کہ گوہر مقصود ہاتھ آنے میں اب بس ذرا سی دیر رہ گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں کل تین آدمی تھے آدمیوں کی کثرت کا خوف نہ رہا سوراقا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اشب تیز گام چھلاوے کی طرح اچھل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقہ کے قریب پہنچ گیا حضور نے سوراخا پر نگاہ ڈالی اور نگاہ کا پڑنا تھا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ پٹ سے زمین پر گر پڑا سوراخا نہایت تیزی اور پھرتی کے ساتھ فرش سے اٹھا اور ترکش سے تیر نکالے فال کے کے کے تیر شگون ناوک یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھے اب اقدام کرنا چاہیے یا نہیں اتفاق سے بات کی فال کا جواب نہیں ملا عقل نے کہا کہ اب حملہ کرنا مناسب نہیں زیادہ تیزی اور جرت دکھائی تو منہ کی کھاؤ گے شکست ناکامی سے بچنا چاہتے ہو تو سیدھے گھر لوٹ چلو ابھی تمہارا کچھ بنا بگڑا نہیں ہے قریش سے کہہ دینا کہ میں نے ایک راستہ چھان مارا مگر محمد کا پتہ نہ چلا مگر حوث نے ابھارا کہ شکار چنگل میں ہے بس ذرا ہمت کرو تو بیڑا پار ہے فال کے تیروں اور شگون کے پاسوں کا کیا اعتبار کبھی کبھی غلط بھی نکل آتے ہیں اقفال اور شگون کی آڑ لے کر اقدام نہ کرنا ایک طرح کی بزدلی اور کم ہمتی ہے سراقہ بھول گیا تجھے یاد نہیں رہا سو اٹوں کا انعام مقرر کیا گیا ہے تیری زندگی بن جائے گی ذرا سی دیر میں فاقہ کش سراقہ تو امیر اور دولت مند ہو جائے گا سو اونٹ تو قریش کے بڑے بڑے آدمیوں کے پاس بھی نہیں ہے اور جن کے یہاں ہے ان کا ہر محفل میں احترام کیا جاتا ہے حوث کے بڑھاوے پر سوراخا نے گھوڑے کو پھر بڑھایا مگر اب کی بار گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا وہ گھوڑے سے اتر پڑا پھر فال دیکھی اور دوسری دفعہ بھی وہی نفی میں جواب نکلا مگر لالچ نے پھر اکسایا کہ ہمت سے کام لے تلوار اٹھا تیر چلا بازوں کا زور دکھا یہ لوگ خوف زدہ اور تھکے ہوئے سے ہیں تو تازہ دم ہے خوب کس کر مقابلہ ہوا تو جی چھوڑ جائیں گے سراقہ نے اس مرتبہ انتہائی جرت کا مظاہرہ کیا لیکن اب بھی پہلے کی طرح معاملہ پیش آیا وہ پست ہمت ہو گیا مقابلہ اور اقدام کا خیال دل سے نکال دیا معافی کا طلبگار ہوا حضور نے سراقہ کے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سوراقا کے لیے بہت حیرت انگیز تھا وہ بیچارہ کسرا کے کنگن تو کجا اس کے گورنروں اور درباریوں کی بارگاہ میں بھی حاضری کا تصور نہ کر سکتا تھا مگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی یہ اس کا ارشاد تھا جس کی زبان سے حق کے سوا کوئی اور بات نکلتی ہی نہیں حضور نے اس وسوخ اور یقین کے ساتھ سوراخا کو خوشخبری دی گویا کہ آپ سوراخا کا نوشت تقدیر پڑھ کر فرماتے جاتے ہیں حضور کا فرمانا پورا ہو کر رہا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا اور وہ سرزمین جہاں جمشید کی عظمتوں کے پھریرے اڑتے تھے غلامان محمد کے زیر نگیں آئیں تو کسرا کے کنگن سوراقا کے ہاتھوں میں پہنائے گئے حضرت سوراقا کے ہاتھوں میں کسرا کے بیش بہا کنگن تھے ہجرت نبوی کا واقعہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا اور نبی برحق کے الفاظ کان میں گونج رہے تھے سوراخا کی ناکام واپسی کے بعد پھر راستہ بھر اور کسی مزاحمت تصادم اور ناگوار واقعے کا سامنا کرنا نہ پڑا خطرات کا امکان ہر آن تھا ہو سکتا تھا کہ سوراخا کی طرح کچھ اور لوگ بھی تعقب میں آ رہے ہوں کفار قریش چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات سے ان کی دشمنی انتہائی شدید تھی ان کی مخالفت ہر رنگ میں ظاہر ہو سکتی تھی ایسے شدید دشمن جو کچھ بھی کر گزرتے تھوڑا تھا مگر اللہ کا فضل شامل حال رہا خدا کی حمایت نے ہر منزل میں دستگیری کی یہاں تک کہ چند دن کے مسلسل سفر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقائے منزل کے ساتھ قبا آفیت سے پہنچ گئے قبا کی آبادی یسرف سے بہت قریب اور مکے سے منزلوں دور تھی کافروں کے تعقب در اندازی اور حملے کا یہاں قطرہ نہ تھا یہ سفر مظلومیت کا سفر تھا مکہ کی سرزمین کفار قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ کر دی تھی اسی لیے اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا یہ ہجرت تھی خدا کی راہ میں ہجرت اس ترک کے وطن سے اللہ کی خوشنودی اور اس کے حکم کی تعمیل مقصود تھی حب وطن نے یقیناً رسالت ماب کے قلب مبارک پر چٹکیاں لی درد انگیز چٹکیاں مکہ چھٹنے کا آپ کو فطری طور پر ملال ہونا ہی چاہیے تھا لیکن اسلام کی سر بلندی اور حق و صداقت کی اشاعت و تبلیغ کے لیے آپ نے کندہ پیشانی کے ساتھ اس جام تلخ کو گوارا کر لیا مکہ میں کچھ لوگ تو بہت خوش اور مطمئن تھے کہ محمد ابن عبداللہ نے آپ ہی دیس نکالا قبول کر لیا چلو اچھا ہوا اسلام اور اس کے ماننے والے اب بے سہارا ہو کر رہ جائیں گے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت اب کاہے کو یہاں ہو سکے گی شمع ہی نہ رہی تو پروانے بیچارے تنہا کیا کریں گے یہ تو محمد کے دم سے تمام سرگرمیاں جاری تھیں ان کے چلے جانے کے یہ بھی مانے ہیں کہ مکہ سے اسلام بھی چلا گیا مگر ہوش مند اور تجربہ کار قریش گھبرا رہے تھے ان کے دل کہتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ کی باتوں میں بے پناہ کشش ہے ان کی صورت دیکھ کر اجنبیوں کے دل کھنچنے لگتے ہیں وہ جہاں جائیں گے اپنی نئی دنیا پیدا کر لیں گے ان کا پیغام رک نہیں سکتا ہجرت کے بعد تو یہ آواز اور زیادہ قوت کے ساتھ بلند ہو کر پھیلے گی محمد کی ہجرت در حقیقت کامیابی کا پیش قیمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پودا جسے ہم نے مکہ میں پنپنے نہ دیا اب دوسری جگہ جڑ پکڑے گا قبا میں چند دن رسول اللہ نے قیام فرمایا اسی اسنا میں حضرت علی بن ابی طالب بھی مکہ سے پیدل چل کر وہاں آ گئے علی سے مکہ والوں کے حالات تفصیل کے ساتھ معلوم ہوئے قبا کے دوران قیام میں خدا کی عبادت کے لیے مسجد تعمیر ہوئی خود سرور کائنات نے مسجد بنانے میں حصہ لیا اور آپ کو کام کرتا دیکھ کر صحابہ کے ذوق و شوق اور عملی سرگرمیوں میں اور جان پڑ گئی اس مسجد کی بنیاد اور نیکوکاری پر رکھی گئی تھی اس کی نیو میں قلوش شامل تھا بیریا سجدوں سے معمور ہونے کے لیے بنی تھی یسرب میں قبر پہنچ چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبا میں تشریف لا چکے ہیں اور بہت جلد یسرب میں نزول اجلال فرمائیں گے یسرب والوں کو حضور کی آمد کا بے حد انتظار تھا وہ روز صبح سویرے بستی سے باہر آ کر تیلوں پر بیٹھ جاتے اور جب تک خوب دھوپ نہ پھیل جاتی انتظار کرتے رہتے انتظار کی ساتیں بہت ہی صبر آزما ہوتی ہیں اہل یسرب پر ایک ایک گھڑی بھاری تھی ان کی پرشوق آنکھوں میں دل کا استراب تمنا بن کر جھلک رہا تھا رات کو اس امید میں سوتے کہ صبح سویرے سرور کائنات کے خیر مقتن کی سعادت حاصل کریں گے یسرف کی گھاٹیوں سے نبوت کا بدر کامل طلوع ہوتا ہوگا اور ہم اپنے دامن نگاہ کو جلووں سے بھر لیں گے مگر جب خوب دن چڑھ جاتا تو گھروں کو ناکام لوٹتے اس ناکامی میں بھی بڑی لذت تھی استراب کی لذت بے چینی کا لطف قدرت آتش شوق کو اس طرح تیز تر بنا رہی تھی شدت انتظار سے شوق میں جان پڑ جاتی ہے اپنی اپنی قسمت اور اپنا اپنا ذوق اور وسط فکر ہے مکہ کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے بیزار کہ حضور کو وطن چھوڑ دینا پڑا اور یسرف کے رہنے والوں کے شوق و دلچسپی کا یہ عالم کہ دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں ان سعادت مند انسانوں کا جوش عقیدت تمنا کر رہا ہے کہ کس طرح زمین کی تنابے کھینچ جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کے پہنچتے آج ہی بلکہ ابھی تشریف لے آئیں مکہ نے جس پیام کو رد کیا مدینہ میں اس کی پذیرائی ہوئی مکہ بیزار تھا اور مدینہ مشتاق ایک طرف عداوت تھی اور دوسری طرف محبت اور عقیدت یسرب والوں کے دل قدرت نے ہدایت کے آب قدس سے دھو کر آئینہ بنا دیے تھے جن کی لطافت سچائی کا قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی اور بہت سے آئینے تو فوراً صداقت سے جگمگا بھی چکے تھے یسرب میں کچھ ایسے خوش قسمت اہل ایمان بھی تھے جو حضور سرور کائنات کے دیدار فیض سے مشرف ہو چکے تھے مگر زیادہ تعداد ابھی اس سعادت کے انتظار میں تھی جو لوگ مکہ میں حضور کی خدمت میں باریابی کا شرف حاصل کر چکے تھے وہ دل ہی دل میں خوش تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نیاز مندوں اور غلاموں کو دیکھیں گے تو ہمیں پہچان کر مسکرائیں گے کتنی حسین دلکش اور تسکین آمیز ہوتی ہے محمد عربی کی مسکراہٹ صلی اللہ علیہ وسلم دل غموں سے چاہے کتنا ہی نڈال کیوں نہ ہو مگر رسول محترم کے تبسم کو دیکھ کر گلاب کی مانند دل شاداب ہو جاتا ہے اب یہ سعادت ہمیں گھر بیٹھے میسر آئے گی پہلے پیاسے دریا کے پاس جایا کرتے تھے اور اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود دریا پیاسوں کے یہاں آ گیا جو لوگ سعادت دیدار سے ابھی تک محروم تھے ان کی خوشی کی کوئی انتہائی نہ تھی شوق نظارہ چٹکیاں لیتا کہ وہ آ رہے ہیں قبا سے چھل دیے روانہ ہو چکے قبا والوں نے رکاب سعادت کو چوم کر الوداع کہی وہ یسرب میں تنہا تشریف نہیں لا رہے تھے ان کے جلو میں برکتیں ہیں سعادتیں ہیں ہدایتوں کے پرچم بھلائیوں کے نشان اور نیکیوں کے خزانے ہیں ان کے قدوم میں سے یسرب کی تاریخ کا نیا باب شروع ہو جائے گا اور ہاں دیکھنا اظہار عقیدت میں کوئی کمی نہ رہ جائے ان کی راہ میں سچ مچ دل اور آنکھیں بچھا دینا یسرب کے باشندوں کو خوشخبری ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں بس اب کوئی دم میں سواری باد بہاری آیا چاہتی ہے نقلستانوں کا سلسلہ یسرب کے آس پاس نہ ہوتا تو کوکب نبوت کبھی کا نظر آ جاتا انتظار کی ساتیں ختم ہوئی دیدار کی تمناؤں کو مبارکباد دو کہ وہ جانے نظارہ آنے ہی والا ہے جی بھر کر اس کے جمال جہاں آرا سے قصب سعادت کرنا تمام یہ صرف سرکار دو عالم کی پیشوائی کے لیے امڈ آیا ان میں زیادہ اہل نظر اور بہت تھوڑے تماشائی تھے جوان اور بڑے لوگ ہتھیاروں سے سچ کر گھروں سے نکلے تلواروں کے جوہر خوبصورت نیاموں کی گھونگٹوں سے جھانکتے تھے دید زیب ترکش قیمتی نیزے اور خوش منظر پھریرے بہار دے رہے تھے کسی غریب کے پاس پھٹی ہوئی ذرا تھی تو اسے جلدی میں کاندھے پر ڈال کر چل دیا ماں نے بچوں کے منہ دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنائے کہ یہ معصوم بھی سرور کائنات کے خیر مقدم کی سعادت سے کیوں محروم رہے یسرب کے گھر گھر میں خوشی رقص کر رہی تھی آج یسرب کی عید تھی بلکہ عید الیاد چشم فلک اور دید ماں انجم نے بہت سے شہنشاہوں حاکموں اور فاتحوں کے شاندار استقبال اور غیر مقدم کے جشن دیکھے تھے مگر یہ استقبال اپنی اہمیت اور تقدیس کے اعتبار سے سب سے نرالا اور ممتاز تھا یسرب میں آج کون آ رہا تھا دنیا کا سب سے بڑا انسان خدا کا برگزیدہ ترین بندہ نبیوں کا سردار اور رسولوں کا پیغمبر حضرت ابراہیم موسا کے صحیفوں یسیحا کی مقدس کتاب اور حقوق نبی کی پیش گوئی میں اسی ذات قدسی اور وجود گرامی کی آمد کا ذکر تھا حضرت مسیح کے حواریوں میں یوہانہ بڑی شخصیت کا مالک گزرا ہے اسی یوہانا سے جناب مسیح نے فرمایا میں اپنے آسمانی باپ سے فارغ قلیت کو طلب کرتا ہوں تاکہ وہ تمہارے ساتھ عبد الآباد تک رہے وہ خدا کی روح ہے اور تمہیں ہر نیک بات کی تعلیم دے گا زبور میں بھی اسی انداز کی پیش گوئی کی گئی تھی اس کا نام ابد تک باقی رہے گا جب تک آفتاب کی روشنی رہے گی اس کا نام کا رواج بھی دنیا میں رہے گا دنیا والے اس کے سبب اپنے لیے مبارک سمجھیں گے اور ساری قوتیں اس کی بارگاہ میں ہدی تبریک پیش کریں گی یسرب والے جس کے غیر مقدم کا شرف حاصل کر رہے تھے اس کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو تمام کر دیا تھا اس سے بڑھ کر کسی کو نوازا نہ جائے گا دنیا کے تمام بڑے اور معزز آدمیوں میں وہ سب سے زیادہ محترم اور مکرم تھا اس کے مناقب و محامد کی کوئی حد نہیں شرف و اجتبا کے بلند سے بلند مقامات بھی اس کے منصب سے فروتر ہیں یسرب اس مقدس ترین قلائق اور برگزید روزگار کا دارالحجرت بن رہا تھا یہ بظاہر ایک نئی سی بات تھی مگر کسی کسی کے آئین ادراک پر اس واقعے کا بہت پہلے عکس پڑ چکا تھا قرآن پاک میں یمن کے بادشاہ تباہ کا ذکر آیا ہے اسی تباہ نے اپنے ساتھ فوج لے کر یسرف پر حملہ کر دیا اوزر قجرت اور یہودیوں نے پوری قوت اور انتہائی دلیری کے ساتھ مدافعت کی یسرف کے لوگ ہمیشہ سے نرم دل متوازے اور خوش اخلاق واقع ہوئے تھے رات میں تو یہ لوگ تباہ اور اس کے ہمراہیوں کی مہمانداری کرتے اور دن نکل آتا تو میدان جنگ میں آ کر نبرد آزما ہو جاتے تبا اپنے جی میں بہت پشمان ہوا کہ میں اتنے متوازے اور مہمان نواز لوگوں سے لڑ کر اپنے ضمیر کا خون کر رہا ہوں اس نے صلح کے لیے سلسلے جمبانی کی دونوں کی طرف سے کچھ لوگ صلح صفائی اور بیچ بچاؤ کرنے کے لیے مقرر ہو گئے انہی پنچوں اور سالسوں میں ایک شخص اجیحا نامی تھا اجیحا نے تبا سے کہا کہ ہم آپ ہی کی قوم ہے آپ کو ہم سے جنگ کرنی نہ چاہیے تھی اور یہ بھی کہا کہ ہمارے شہر کو آپ فتح بھی نہیں کر سکتے تبا نے پوچھا کیا کر اس کا سبب کیا ہے میں نے تو اخلاق مروت کے سبب صلح کر لی ہے ورنہ میری فوجیں تو تمہارے شہر کے دھویں اڑا دیتی اجیحا بولا کہ ہمارا یہ شہر ایک نبی کی فروت گاہ ہے جو قریش سے ہوگا اس جواب کو سن کر توا نے کہا اس نے مجھے نصیحت کی کہ میں اس آبادی سے ہٹ جاؤں جو محمد کے لیے محفوظ رکھی گئی ہے ماضی کی تاریخ مستقبل پر روشنی ڈال رہی تھی وہ جو کتاب یسیحا کے بیالیسویں باپ کے گیارہویں درس میں لکھا تھا جب وہ آئے گا تو سلح کے باشندے گیت گائیں گے تو اس کے ظہور کی سات آ گئی تھی سرور موجودات اور خلاص کائنات کی سواری کو دیکھ کر یسرف کے لوگوں کی خوشی کے مارے چیخے نکل گئی آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اہلن و سہلن اور مرحبا مرحبا کے شور سے پہاڑیوں کی گھاٹیاں گونج رہی تھی سب کے چہروں پر مسرت کی سرخی نمودار ہو گئی جیسے کسی نے سرخ غازی اور امبر و گلال کا ہاتھ ان کے رخساروں پر پھیر دیا ہے خوشی نے اہل یسرف پر والہانہ کیفیت تاری کر دی دل سچ مچ پہلو سے نکلے جا رہے تھے مدینے کی کھجوروں کی شاخیں زبان حال سے پکاری یتیموں کا والی آ گیا اس کے جواب میں پہاڑ کی چوٹی سے صدا آئی غلاموں کا مولا تشریف لے آیا اور پھر در و دیوار سے تعینیت کے نغمے اور تبریک کے زمزمے بلند ہوئے یسرف کے ذروں کے منہ میں آج زبان آ گئی تھی پتھر بول رہے تھے اور سنگریزوں سے گویائی پھوٹ رہی تھی سرور کائنات اور حضرت ابو بکر ایک ہی ناکہ پر سوار تھے ابو بکر لوگوں کے اشتیاق اور جوش عقیدت کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور چادر کا سایہ سر اقدس پر کر دیا تاکہ آقا اور غلام میں تمیز ہو سکے اور لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ابن قحافہ کو پہچان لیں انصار کی کم سین اور معصوم بچیاں لئے میں لئے ملا کر غیر مقدم کے ترانے گا رہی تھی ان کے شیریں نغموں نے اس کیف کو اور دوبالا کر دیا بناتے انصار کے لہجے میں مسرت عقیدت اور جوش دل ملا جلا تھا وہ زمین پر گا رہی تھی اور آسمان کے فرشتے جھوم رہے تھے انہیں اس بات کا ہوش ہی نہ تھا کہ وہ آواز کے زیر و بم میں توازن رہا یا نہیں مگر جذب دل اور سوز عقیدت نے آپ ہی آپ ان نقموں کو مرتب بنا دیا یہ دل سے نکلے ہوئے زمزمے تھے ان کی نغمگی میں اثر انگیزی ہونی ہی چاہیے تھی یسرب کا ہر شخص حضور کی خدمت میں درخواست کر رہا تھا کہ سرکار میرے غریب خانے کو میزبانی کا شرف بخشے مگر یہ سعادت ابو ایوب انصاری کے لیے مقدر ہو چکی تھی آپ کا ناکا خدا کے حکم سے ابو ایوب کے مکان کے سامنے بیٹھ گیا اور چند دن تک حضور نے وہاں قیام فرمایا ابو ایوب انصاری اپنی قسمت پر ناس کر رہے تھے خوشی کے مارے ان کے قدم بہ کے بہ کے پڑ رہے تھے امامے کے پیچ کھل کھل پڑتے ان کا سیاہ کانا قبع نور بن گیا خورشید رسالت کے جلبوں نے اس ظلمت کرے کی قسمت جگمگا لوگوں نے ابو ایوب انصاری کو مبارکباد دی کہ گھر بیٹھے تمہیں یہ دولت ابد قرار مل گئی اتنے برگزیدہ مقدس اور عظیم المرتبت مہمان کی دنیا میں آج تک کسی نے میزبانی نہیں کی ابو ایوب کی تشکر آمیز نگاہیں جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ غریب پر فضل فرمایا ہے میں اس اکرام بے پایا اور رحمت بے نہایت کا مستحق نہ تھا یہ خدا کی دین ہے وہ جس ذرے کو چاہے آفتاب بنا دے میں اور سرور دو عالم کی میزبانی ایک سا دیکھ رہا ہوں وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں